سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردار کے چمڑوں کے بارے میں سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رنگنا ان کو پاک کرنا ہے حدیث نمبر چار سو سولہ مسند احمد